السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 507 اللہ کو راضی کرنے کا نبوی نسخہ ہے فوراً میں جو پڑھا وہ پڑھ لینا پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اس میں صبح شام کی کوئی قید نہیں ہے حدیث سن لیجیے آپ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ان اللہ لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها الحدیث رواہ مسلم ترجمہ پڑھیے ترجمہ سنیے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس بندہ سے بے حد خوش ہوتے ہیں بہت راضی ہوتے ہیں سبحان اللہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس لیے میں جو پڑھا ہوں فوراً پڑھ لینا اللہ تعالیٰ فوراً راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس بندہ سے بہت خوش ہوتے ہیں جو کھانا کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے یا پانی کا گھوٹ پیے اور اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس لیے میرا یہ سبق ملتی اچھا اس کا مطلب خالی کھانا پینا نہیں ہے بھائی ہاں یہ ذہن میں رکھنا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے یعنی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے خلاصہ کلام یہ کہ کپڑا پہنے کہے اللہ تیرا شکر ہے مکان اللہ نے دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کھانا کھائے تو اللہ تیرا شکر ہے پانی پیئے تو اللہ تیرا شکر ہے تو آپ فوراً جو ہے گھڑ پانی پی لیجئے اور کہہ دیجئے الحمدللہ بچے سے بھی کہلوا دیجئے الحمدللہ لیکن اگر ابھی پانی نہیں پی سکتے کار چلا رہے ہیں آپ یا کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ سب نہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں لیکن بھائی چلتے چلتے الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے ایمان دیا اس پر بھی تیرا شکر ہے نے مجھے صحت دی اس پر بھی تیرا شکر ہے تو نے مجھے پلایا اس پر بھی تیرا شکر ہے یعنی کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد ایک مرتبہ اتنا جملہ کہہ دینا الحمد اتنا کہتے ہی اللہ تعالی بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ میرے بندے نے میری بندی نے میری تعریف کی یہ عادت اپنے بچوں کی بھی ڈالیے اپنی بچیوں کی بھی ڈالیے یہ یہود اور نصارہ اور غیروں کے طریقوں کی عادت اپنے بچوں بچیوں کے اندر ڈالیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ بچے اس طریقے پر چلیں روزانہ ساتھ کھانا کھاتے ہو سب کو بیٹھ کر کہو الحمد پڑھ لو کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لو بھائی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھیے تاکہ بچے بھی سنیں کہ ہاں ابا نے پڑھا تو بچے بھی پڑھیں گے میں نے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا مرکز نظام الدین میں جب بھی کھانے کے لیے بیٹھ تشریف لاتے تھے اور بیٹھتے تھے تو زور سے کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کہتے تھے بسم اللہ ہی والا برکت اللہ بسم اللہ ایسا زور سے تو دسترخوان پر جو ہم لوگ ہوتے تھے سب کی زبان پر وہ چیز آ جاتی تھی یہ یاد رکھنا ایسے عادت ڈالو ہر گھر کے اندر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے ہم سے اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوش ہو جائے اور اپنے دین پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین اچھا میرے سبق آپ آگے بھیجو گے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا انشاءاللہ اور آپ کو بھی ملے گا جتنے کو بھیجو گے اس کا ثواب وہ ایک مرتبہ الحمد کہے گا تو تمہارے کھاتے میں یہ نیکیاں جائیں گی سیدھی جتنے کہیں گے آپ کے کھاتے میں آ جائے گی